السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي اعلی رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق number one three two three اللہ کا پیغام انسانوں کے نام وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ لوگ مجھے کھلائیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین بے شک اللہ تعالی تو خود ہی سب کا روزی پہنچانے والا ہے بہت زبردست طاقت والا ہے اب اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کہتے تھے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ کسی کام میں مشغول تھے یا کوئی دیوار بنا رہے تھے یا کسی چیز کو درست کر رہے تھے کوئی چیز اوپر نیچے کر رہے تھے ہم نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہے تو ہم بھی اسی کام میں لگ گئے مدد کی ہم نے جب کام ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا دی اور فرمایا میری بات سنو کبھی بھی روزی سے مایوس نہ ہونا <coughs> کبھی بھی روزی سے مایوس نہ ہونا دیکھو انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک سرخ بوٹی ہوتا ہے بدن پر ایک چھلکا بھی نہیں ہوتا کپڑا بھی نہیں ہوتا پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دیتا ہے ماں کے پیٹ سے کچھ لے کر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ سب اسے دیتا ہے یہ حدیث تفسیر ابن کثیر جلد پانچ صفا ایک سو چھیاسی پر موجود ہے سور زاریات کی تفسیر میں ہے یہ ساری یہ حدیث میں نے بیان کی ہے اس لیے روزی سے کبھی بھی مایوس مت ہونا وہ کہیں نہ کہیں سے پہنچا دے گا وہ قادر مطلق ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے آمین اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ساری چیزیں صحیح صحیح حدیثوں میں ہیں جو میں نے بتائی ہیں چلیے لیکن ایک آپ کو وظیفہ بھی دے دیتا ہوں کہ کسی کے روز علماء نے لکھا ہے یہ اگلی بات جو کہہ رہا ہوں یہ حدیث شریف میں نہیں ہے یہ علماء کا تجربہ ہے کہ آدمی کے روزی میں اگر یعنی اونچ نیچ ہوتا ہے کبھی کاروبار میں مسائل آتے ہیں تو یہ آج جو میں نے پڑھی ان اللہ الرزاق المتین اسے لکھ کر یا لکھوا کر آدمی اپنے پاس رکھ لے یا اپنے گلے میں رکھ لے یا اپنے مکان میں رکھ لے ادب کے ساتھ تو علماء صالحین نے لکھا ہے کہ اس کے روزی میں انشاءاللہ اللہ بہت برکت ہوگی لیکن یہ بات حدیث کہہ کر مت بڑھانا اوپر کی جو ساری صحیح صحیح حدیثیں ہیں اس کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ نیچے والی بات جو ہے یہ علماء کا تجربہ ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین